میں ایک رشتے دار کے گھر سے واپس آ رہا تھا رات کافی ہو چکی تھی اس لیے بائک کی رفتار تھوڑی تیز تھی تاکہ جلد سے جلد گھر پہنچ سکوں میں چوک کے پاس پہنچا تو مجھے تھوڑی ہی دور فلائی اوور نظر آ رہا تھا اوپر پل پر ایک تیز رفتار گاڑی بے قابو ہوئی اچانک ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ وہ گاڑی پل کے کنارے لگے جنگلے کو توڑتی ہوئی نیچے آ رہی عجیب ترین منظر تھا اسی پر بس نہیں بلکہ این اسی وقت پل کے نیچے سے ایک اور گاڑی گزر رہی تھی وہ گاڑی اس گاڑی کے اوپر آ گئی تیز رفتاری کی وجہ سے دونوں گاڑیاں ایک ساتھ گھسٹتی ہوئی دور تک گئی پھر اوپر والی گاڑی نیچے والی گاڑی سے الگ ہو کر گر گئی اور نیچے والی گاڑی بھی رک گئی میں فوراً جائے وقوع پر پہنچا تاکہ اگر کسی قسم کی مدد کر سکوں تو کروں دونوں گاڑیوں میں سوار لوگ اسی وقت جہان فانی سے پوچھ کر چکے تھے لیکن اس سے بھی شدید المیہ یہ تھا کہ نیچے والی گاڑی میں ابھی بھی تیز آواز میں ایک گانا چل رہا تھا میٹھے میٹھے اسکامی بھائیوں ذرا غور کیجیے موت آئی مگر گانے سنتے سنتے کیا میری اور آپ کی یہ تمنا نہیں کہ ہمیں کلمے والی موت نصیب ہو